ہیں انہوں نے کہا یہ ہم کچھ نہیں جانتے ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے پایا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پکار رہے ہو اور جن کی عبادت کر رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں بجو سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہانوں کے اکیلے پالنے والے ہیں سامعین ابنائتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید تمام معاہدوں کے باپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول اور اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنی امت کو یہ واقعہ سنا دیں تاکہ وہ اخلاص توکل اور رب واحد کی عبادت اور شرک اور مشرقین سے بیزاری میں ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کریں ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے اور آخر دن تک اسی توحید پر جمے رہے اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے فرمایا کہ یہ بت پرستی کیا کر رہے ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو پرانے وقت سے ان بتوں کی مجاوری اور عبادت کرتے چلے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس غلطی کو ان پر واضح کر کے ان کی غلط روش بے نقاب کرنے کے لیے ایک بات اور بھی بیان فرمائی کہ تم ان سے دعائیں کرتے ہو اور دور نزدیک سے ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہارے بت اور تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ محبود تمہاری پکار سنتے بھی ہیں یا جس نفع کے حاصل کرنے کے لیے تم انہیں بلاتے ہو وہ نفع تمہیں پہنچا سکتے ہیں یا اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو کیا وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کا جواب جو قوم کی طرف سے ملا وہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے معبودان باطلہ ان کاموں میں سے کسی کام کو نہیں کر سکتے انہوں نے صاف کہا کہ ہم تو اپنے بڑوں کی تقلید کی وجہ سے بت پرستی اور قبر پرستی پر جمے ہوئے ہیں اس کے جواب میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اور ان کے معبودان باطل سے اپنی براہت اور بیزاری کا اعلان کر دیا صاف فرما دیا کہ تم اور تمہارے معبود جن کی تم اور تمہارے باپ دادا پرستش کرتے رہے ان سب سے میں بیزار ہوں وہ سب میرے دشمن ہیں میں صرف سچے رب العالمین اللہ تعالیٰ کا پرستار ہوں میں موحد مخلص ہوں جاؤ تم سے اور تمہارے معبودوں سے جو ہو سکے کر لو نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا کہ تم اور تمہارے سارے معبود مل کر اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو کمی نہ کرو حود علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا میں تم سے اور تمہارے معبودوں سے اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے بیزار ہوں تم سب اگر مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دو میرا بھروسہ اپنے رب کی ذات یعنی اللہ پر ہے تمام جاندار اللہ کے ماتحت ہیں وہ اللہ سیدھی راہ والے ہیں اسی طرح خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا ڈر تو تمہیں میرے رب سے رکھنا چاہیے جو سچے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا کہ مجھ میں تم میں دشمنی ہے جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ میں اے باپ تجھ سے اور تیری قوم اور تیرے معبودوں سے بری ہوں صرف اپنے رب اللہ تعالیٰ سے آرزو ہے کہ وہ مجھے راہ راز دکھلائیں گے چنانچہ اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کو انہوں نے اپنا کلمہ بنا لیا اور مشرقی کی ایزا رسانیوں ان کی دھمکیوں کی مطلق کچھ پرواہ نہ کی